ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والے ہیں سامعین نبی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے نافرمان بیوی کو سمجھانے کے احکامات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد عورت کا حاکم رئیس اور سردار ہے اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں یہی وجہ ہے کہ نبوت مردوں میں رہی اور اسی طرح شرعی طور پر خلیفہ بھی مرد ہی بن سکتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں رسول فرماتے ہیں وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائیں اسی طرح منصب قضا وغیرہ بھی صرف مردوں کے لائق ہی ہیں دوسری وجہ افضلیت کی یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ان کے ذمے ہیں مثلا مہر میں نان نفقے میں اور دیگر ضروریات کے پورا کرنے میں بس مرد فی نفسی ہی افضل اور بے اعتبار نفع کے اور حاجت برآری کے بھی اس کا درجہ بڑا بس اس کو عورت پر سردار بنایا گیا جیسے اور جگہ فرمان ہے عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی اس کے بال بچوں کی نگہداشت اس کے مال کی حفاظت وغیرہ اس کا کام ہے حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے بس رسول اللہ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا جو یہ آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا لیکن یہ روایت مرسل ہے کیونکہ حسن بصیر رحمہ اللہ تابعی ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جس صحابی سے سنا ہے اس کا نام نہیں لیا شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے مراد مہر کا ادا کرنا ہے دیکھو اگر مرد عورت پر زنا کاری کی تہمت لگائے تو لعان کا حکم ہے اور اگر عورت اپنے مرد کی نسبت کی بات کہے اور ثابت نہ کر سکے تو اسے کوڑے لگیں گے بس عورتوں میں سے نیک نفس وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہوں اپنے نفس اور خاوین کے مال کی حفاظت رکھنے والیاں ہوں جسے خود اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے اور جب حکم دے بجا لائے اور جب کہیں باہر جائے تو اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے خاوین کے مال کی محافظت کرے پھر آگے اللہ نے فرمایا جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرو یعنی جو تم سے بلند ہونا چاہتی ہو نافرمانی کرتی ہو بے پرواہی برتتی ہو دشمنی رکھتی ہو تو پہلے تو اسے زبانی نصیحت کرو ہر طرح سمجھاؤ اتار چڑھاؤ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ حقوق زوجیت یاد دلاؤ اسے کہو کہ دیکھو خاوند کے اتنے حقوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مستد احمد اور ابو داود نیز ابن ماجہ میں حدیث ہے آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیونکہ سب سے بڑا حق اس پر اسی کا ہے بخاری شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر یعنی اس بیوی پر لانت بھیجتے رہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ جس رات کو کوئی عورت بطور روٹھنے کے اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑے رہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس پر لانتیں نازل کرتے رہتے ہیں تو یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی نافرمان عورتوں کو پہلے تو سمجھاؤ بجھاؤ پھر بستروں سے الگ کرو ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں یعنی سلائے تو بستر ہی پر مگر خود اس سے کروٹ موڑ لے اور مجامعت نہ کرے بات چیت اور کلام بھی تر کر سکتا ہے اور یہ عورت کی بڑی بھاری سزا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں سات سلانا ہی چھوڑ دے جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے فرمایا یہ کہ جب تو کھا تو اسے بھی کھلا جب تو پہن تو اسے بھی پہنا اس کے منہ پر نہ مار گالیاں نہ دے اور گھر سے الگ نہ کر غصے میں اگر تو اس سے بطور سزا بات چیت ترک کرے تو بھی اسے گھر سے نہ نکال پھر آگے اللہ نے فرمایا اس سے بھی اگر ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ یوں ہی سی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ سے بھی راہ راست پر لاؤ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے خطبے میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہیں تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو اسے نہ آنے دیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو لیکن سخت مار جو ظاہر ہو نہیں مار سکتے تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے اور پہناتے اڑاتے رہو بس ایسی مار نہ مارنی چاہیے جس کا نشان باقی رہے جس سے کوئی عضو یعنی کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ جائے یا کوئی زخم آئے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو فدیہ لے لو اور طلاق دے دو سر نبی داود کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لونڈیوں یعنی اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو اس کے بعد ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول عورتیں آپ کے اس حکم کو سن کر اپنے مردوں پر دلیر ہو گئی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دی اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہوئی اور بہت سی عورتیں شکایتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا سنو میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی یاد رکھو تم میں سے جو اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں اشاعت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا اتفاقاً اس روز شوہر بیوی میں کچھ ناشاقی ہو گئی اور عمر رضی اللہ نے اپنی بیوی صاحبہ کو مارا پھر مجھ سے فرمانے لگے اشاط تین باتیں یاد رکھ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی ہیں ایک تو یہ کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عورت کو کس بنا پر مارا دوسری یہ کہ وطر پڑھے بغیر سونا مت اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی یہ روایت سرن ابی داود اور نسائی وغیرہ کی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر اب بھی عورتیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تم ان پر کسی قسم کی سختی نہ کرو نہ مارو پیٹو نہ بیزاری کا اظہار کرو اللہ تعالیٰ بلندیوں اور بڑائیوں والے ہیں یعنی اگر عورتوں کی طرف سے قصور سرزد ہوئے بغیر یا قصور کے بعد ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی تم نے انہیں ستایا تو یاد رکھو ان کی مدد پر اور ان کا انتقام لینے پر خود اللہ تعالیٰ ہیں اور یقیناً وہ بہت زور آور اور زبردست ہے